حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یعنی سہل بن کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام میں اس بات کی رخصت دی تھی کہ انزال نہ ہونے پر غسل نہ کیا جائے کیونکہ لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے مگر اس کے بعد غسل کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اس پہلی رخصت سے منع کر دیا تھا امام ابو تاود رحمہ اللہ کہتے ہیں راوی کی مراد اسلام کا پہلا حکم ہے کہ پانی سے پانی لازم آتا ہے سننے ابو دبود حدیث نمبر دو سو چودہ